یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عطا بن یزید لیسی جندعی نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عادی بن خیار نے اسے خبر دی کہ حضرت مقداد بن عمر ابن اسود کندی رضی اللہ عنہ نے جو بنو زہرہ کے حلیف تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی عرض کی اے اللہ کے رسول بتائیے اگر کافروں میں سے ایک آدمی سے میرا سامنا ہو جائے آگے ایسے ہی ہے جیسے لئیس کی روایت کردہ سابقہ حدیث ہے عرض کی اے اللہ کے رسول بتائیے اگر کافروں میں سے ایک آدمی سے میرا سامنا ہو جائے آگے ایسے ہی ہے جیسے لئیس کی روایت کردہ سابقہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چھہتر